کیا گیا الحمد للہ رب العالمین للمتقین المطین عدوان اللہ الظالمین وسلاۃ وسلام والا اشرف العبیا اب المرسلین محمد وعلى ولا علی وصحبہ وأهل طاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه الجسد الراضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية حمد و ثناء اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ان گنت اور شمار درود و سلام کے بعد آپ کو یاد ہوگا تقریباً ایک ماہ قبل یا اس سے کچھ زائد یہاں پروگرام ہوا تھا جس کا موضوع وزن اعمال تھا لیکن وقت کی کمی کی بنا پر وہ مکمل نہیں ہو سکا تھا کچھ باتیں اسی حوالے سے آج ایسا علم نہ ہو جو نقصان دہ ہو اور ہمارے خلاف حجت بن جائے کیونکہ جو علم نافع ہوتا ہے نفع بخش ہوتا ہے وہ صرف وہ علم ہے جس پر عمل اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عمل کرنے والا بندہ بنا وزن کے تعلق سے چار اہم کو درپیش ہے یہ منزل سب کو درپیش ہے صرف کافروں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے کیونکہ کافروں کی کوئی نیکی ہے ہی نہیں اور وزن اعمال نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ باقی ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے اسے اس کٹھن مرحلے کا سامنا کرنا ہوگا میں نے کٹھن اس لیے کہا کہ واقعتاً یہ مرحلہ انتہائی دشوار ہے اور یہ قیامت کے دن نتیجے کی گھڑی ہے اس کے دشوار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال مختلف موقعوں پر ہوئے کہ اینا ناجودوں کا یوم القیامہ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے دن آپ کو کہاں پائیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مقامات کا ذکر کیا ہے مختلف احادیث میں تین مقامات کا ذکر ملتا ہے ایک پلے رات پر دوسرا ہاؤز کوثر اور تیسرا مقام یہ جہاں میزان نصب ہوگا اور ترازو قائم ہوگا اور بندوں کے اعمال تو لے جائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تین مقامات پر ہونا ان کی بڑی اہمیت کی دلیل ہے کوثر پر تو آپ اپنی امت کو جامع کوثر پیش کریں گے فرمایا کہ انی فرت حکم ادر میں حوض پر تمہارا فرد ہوں گا فرد فا را اور توئے فرد کا معنی وہ شخص جو کسی مقام پر پہلے پہنچ جائے اور آنے والے مہمانوں کا انتظار کرے اور ان کے لیے ان کی ضیافت کی پوری تیاری کر لے اس کو فرت اور فارت کہا جاتا ہے فرمایا کہ میں تمہارا فرت ہوں گا اور تم سے پہلے عہد کوثر پر پہنچوں گا اور تمہاری آمد کا انتظار کروں گا یہ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے جسے میسر آ جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے قیامت کے دن اور کہیں ایک قطرہ پانی کا نہیں ملے گا اس امت کے لیے باقی انبیاء کا اپنے حوض ہوں گے ہر نبی کا حوض ہوگا لیکن امت محمدیہ علیہ صلاحت والسلام کے لیے کہیں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہوگا سوائے اس حوض کوثر کی تو یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ حوض کوثر کے جام کی قیمت کیا ہے کیا کرنا ہوگا کیونکہ اس پانی کا فائدہ یہ ہے کہ لا یز معاؤ حت خود جنت جسے ایک گھونٹ اس کا نصیب ہو گیا اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی حدت اور تمازت انسانوں کو جلسا دے گی وہاں جسے ایک گھونٹ اس پانی کا نصیب ہو گیا اسے جنت میں داخلے تک پیاس نہیں لگے گی تو یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ اس جامع کوثر کی قیمت کیا ہے یہ کوئی ارزاں چیز نہیں جو سب کو مل جائے بہت سے لوگوں کو بلکہ نمازیوں کو دھکے دے دے کر دور کیا جائے گا نمازی ہوں نمازوں کے نشان ہوں گے وضو کے نشان ہوں گے دھکے دے دے کر دور کیا جائے گا وجہ کیا ہوگی جبیل مین فرمائیں گے کہ ان نقلا تدری احدث بعدک آپ نہیں جانتے یہ ٹھیک ہے نمازی تھے لیکن انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدایت نئے نئے طریقے رسمیں اس دین میں شامل کی آپ نہیں جانتے آپ کو علم نہیں آپ کو غیب دان نہیں تھے آپ کو علم نہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اس دین کا حلیہ بگاڑ دیا جب نبی علیہ السلام سنیں گے یہ ان کا کردار میرے دین کے دشمن دین میں تبدیلیاں کرنے والے تو آپ فرمائیں گے کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی کہ جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا اور غیر و غضب کا یہ عالم ہوگا حالانکہ آپ کی تو خواہش ہے کہ میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں داخل ہو جائے امت کے لیے رات کو روتے تھے ہدایت کی دعائیں کرتے تھے جنت کے داخلے کی دعائیں کرتے تھے مگر آج کیا فرما رہے ہیں ان کو دور کر دو بدکار دیں گے میری نظروں سے ان کو اوجھل کر دیا جائے تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جامع کوثر کی قیمت جو ہے وہ اتباع رسول ہے ایک بندے کا عقیدہ اس کا عزم اور زندگی بھر کا معمول نبی علیہ السلام کی اتباع ہو عقیدہ کیا ہو کہ ہر کام نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کے اسوا کے مطابق انجام دینے ہیں اور اس پر قائم بھی رہے اس سوچ پر قائم بھی رہے یہ جامع کوثر کی قیمت ہے اور جن لوگوں کے سامنے وائے رسول نہ ہو عشق و محبت کے لاکھ دعوے ہوں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کی اتباع کا عنصر مفقود ہو کیا ہو برادری کی باتیں آبا اجداد کی باتیں بزرگوں کی باتیں مشائق کی باتیں انہیں یہ جامع کوثر نصیب نہیں ہوگا انہیں دھتکار دیا جائے گا یعنی عمل صالح کے باوجود نماز و روزوں کے باوجود اس منہج کی بنا پر انہیں دھکار دیا جائے تو ایک تو یہ گھڑی جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر سے ملاقات ہوگی اور دوسری جو گھڑی ہے وہ پولیس رات کی اور تیسری جہاں میزان نصب ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو مقامات پر کیوں ہوں گے حوض کوثر پر تو اس لیے کہ اپنی امت کو جامع کوثر پیش کرنے کے لیے باقی ان دو مقامات پر کیوں ہوں گے اپنی امت کی شفاعت کے لیے یہ مقامات بڑے گمبھیر ہیں اور انتہائی جو ہے وہ دشوار ہیں اور یہاں سے جو کامیابی کے راستے متعین ہوں گے اور فیصلے ہوں گے فیصلے یہاں سے جو وہ نافذ ہوں گے تو اس لیے ان دونوں مقامات کی تیاری کرنی چاہیے تو ایک تو یہ نقطہ وزن اعمال کے تعلق سے ذہن نشیں کر لیجئے کہ یہ گھڑی بڑی ہی گمبھیر ہے اور یہاں بچاؤ کی جو شکل ہے وہ وہ عمل ہے وہ ایمان ہے عمل ہے نبی اسلام کا فرمان ہے فی الناد من کو اللہ رقبت ہی بعیر اللہ رغا یقول یا محمد وغسنی کہ میں قیامت کے دن تمہیں نہ پاؤں کہ تم مجھے ڈھونڈتے پھرو اور تلاش کرتے پھرو اور تمہاری گردنوں پر اونٹ سوار ہو جو کہ دھاڑ رہا ہو اور مجھے آ کر کہو ہمیں بچا لیجئے ہماری مدد کیجئے میرا جواب آج ہی سن لو اقول قد بلغت اس وقت میں کہوں گا کہ میں نے دین پہنچا دیا تھا تم نے عمل کیوں نہ کیا آج کامیابی عمل کرنے والوں کا مقدر عمل کے بغیر اپنی لخت جگر سے میں نے یہ فرما دیا تھا کہ عمل کرو لا اغنی من اللہ شیعہ میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تمہاری کوئی کفایت نہیں کر سکوں جب تک عمل نہ ہاں جب اللہ رب العزت شفاعت کا اختیار دے گا اور شفاعت کی حدود کا تعین کرے گا تب میں شفاعت کر سکوں اس میں میری مرضی کا عمل دخل نہیں ہے شفاعت کب کروں گا جب اللہ کا اذن ہوگا اور شفاعت کس کی کروں گا جس کی شفاعت اللہ چاہے گا اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکوں گا اور اپنی مرضی سے کسی مشروع کا تعین نہیں کر سکوں کسی مشروع کا اپنی مرضی سے تعین نہیں کر سکوں تو یہ مقام بڑا مشکل ہے تو وزن اعمال انہیں خوفناک گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی جس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تیاری کے لیے ہمارے ذہن میں کیا ہو ایک حدیث ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تو ذن الحسنات و سیاحت حسناته على حسنات ہی حبة خردل دخل الجن تم رجحت سيئاته حسنات ہی مسقال حبة خردل دخل النار کہ قیامت کے دن اللہ کے میزان میں نیکیاں اور گناہ تو لے جائیں گے اور وہ وزن اتنی باریک بینی کے ساتھ ہوگا اتنا دقیق ہوگا کہ جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے صرف ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے اتنے سے فرق سے رائی کا دانہ دکھائی نہیں دیتا اتنا سا فرق ہوا اس کی نیکیوں اور گناہوں میں نیکیاں زیادہ ہیں کتنی رائی کے دانے کے برابر داخل جنہ وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس شخص کے گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے ایک رائی کے دانے کے برابر وہ شخص جہنم میں داخل ہو جائے گا یہ اللہ کا میزان کتنی باریک بینی سے اعمال کو تولے گا یہ میزان ایک رائی کے دانے کے فرق کو ظاہر کرے گا اس کا کیا تقاضا ہوا پھر اس حدیث سے ہمیں کیا فقہ ملتی ہے کیا درس ملتا ہے کیا سیکھا ہم نے یہ کہ کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کر رد نہ کر دو دیکھا نا قیامت کے دن جو وزن اعمال ہے اس وزن کا فرق ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظاہر ہو گئے تو کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو جو نیکی سامنے آئے یہ نہ سمجھو کہ میں تو میرا مستبا اس نیکی سے اونچا ہے اور یہ نیکی میرے لیول کی نہیں ہے نہیں اس کو کر گزرو اللہ کی رضا کے لیے یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی میرے وزن اعمال کے فرق کا ذریعہ بن جائے ایک نے وزن اعمال کے فرق کا ذریعہ بن جائے مثال کے طور پہ جماعت کھڑی آپ مسجد میں آئے اس دن کے فرق کا ذریعہ بن جائے یہ سجدہ ذریعہ نجات بن جائے دین میں جو اجر ملتا ہے اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ایک بندے کا عمل دوسرا عمل کے حرص کہ بندہ عمل کا اتنا حریص ہے کہ اس نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا سیدھا آ کر سجدے میں گر گیا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں باندھنے کچھ لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں ہاتھ باندھو گے تو یہ امام کی مخالفت امام سجدے میں اور آپ قیام میں امام کی مخالفت ناجائز ہے اللہ اکبر اور سجدے تکبیر تحریمہ اور جس حالت میں امام ہے اس حالت میں آپ بھی منتقل ہو جائیں امام قیام میں ہے تو آپ ہاتھ باندھ لیں امام رکوع میں ہے آپ رکوع میں چلے جائیں سجدے میں تو آپ سجدے میں چلے اس سے کیا ہوگا عمل اور عمل کی ہرس ظاہر ہوگی اور دین اسلام میں بندے کی اس ہرس کی بڑی قیمت ہے اس نیک جذبے کی بڑی قیمت دیکھیے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے وہ آپ نے بارہا سنی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کا ذکر کیا ستر ہزار کا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے جب وہ حدیث مکمل ہو گئی تو ایک صحابی اکاشا بن محسن الغفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ ادعو اللہ ادول منہم کہ یا رسول اللہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان ستر ہزار میں شامل کر لے فرمایا کہ انتمن ہو تم انہی میں سے ہو شامل ہو چکے ہو دوسرا اٹھا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے فرمایا نہیں سابقا کا بے اکاشا اکاشا سبقت لے گیا کیا فرق وہ بھی صحابی اور یہ بھی صحابی دونوں کی ایک ہی طلب ہے ایک کی طلب قبول ہو گئی اور ایک کی مسترد ہو گئی وجہ کیا ہے اکاشا کا پہلے کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے اس وقت حرص اور طلب اس کے اندر زیادہ تھی تبھی وہ سب سے پہلے کھڑا ہو گیا اور اپنی طلب پیش کر دی اور وہ قبول کر لی گئی اور اکاشا کامیاب ہو گیا تو اس طلب اور حرص کی بڑی قیمت ہے اسے ہمیشہ بیدار رکھو جب یہ طلب بیدار ہوگی تو پھر نیکی کا جذبہ اور نیکی کی توفیق بڑھے گی ہاں یہ بات ضروری ہے کہ آپ کی طلب اور آپ کی حرص آزاد نہ ہو بلکہ مقید ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں بس طلب ہونی چاہیے حرص ہونی چاہیے نہیں طلب اور حرص ہو مگر وہ سنت کے دائرے میں محدود ہو ایک اور صحابی کی طلب سن لیجیے جس نے عید کی نماز سے پہلے اپنی قربانی ذبح کر لی ابو بردا بن نیار اس کا نام فرمایا ایسا کیوں کیا تم نے وہی ہرس اور طلب میرے پڑوسی غریب ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج یہ جلد از جلد میری قربانی کا گوشت کھائیں مجھے روحانی تسکین ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب صحابہ کھائیں گے مجھے خوشی ہوگی ثواب ملے گا اجر ملے گا دین اسلام میں کھلانے کا بڑا اجر بڑا ثواب حتیٰ کہ جانور تک کو کیوں نہ حدیث میں آتا کہ جو شخص کوئی باغ لگاتا ہے درخت لگاتا ہے اس درخت سے کوئی جانور کھاتا ہے اس کو اس کا اجر ملے گا کو پانی کا انتظام کر دیا کسی پرندے نے پانی کا ایک قطرہ پی لیا اس کو اس کا اجر ملے گا جب تک وہ پانی جاری ہے وہ ثواب ملتا رہے گا حتیٰ کہ فاحشہ عورت بد کردار عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی یعنی وہ فاحشہ ہے اور پینے والا انسان نہیں بلکہ کتا ہے اللہ تعالی نے اسے بخش دیا جنتی بنا دیا اور اس کی جو اگلی زندگی تھی پوری تقوی پر قائم کر دی اور یہاں معاملہ کیا ہے کتنی شاندار حرص ہے کھلانے والا بھی صحابی اور کھانے والے بھی صحابہ اتنی بہترین طلب ہے اور حرص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاباش نہیں دی فرمایا کہ تل کا اللہ نے ابو بردا تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تم نے ہمارے طریقے اور نظام سے الٹ کر دیے ہمارا طریقہ یہ ہے قربانی بعد میں پہلے نماز تم نے پہلے قربانی کر دی نماز بعد میں پڑھو یہ ترتیب خلاف سنت خلاف شریعت دوسری قربانی کرنی پڑے گی تو طلب آزاد نہ ہو طلب بھی مقید ہو نبی اسلام کی سنت کے نبی اسلام کے طریقے کے تبھی تو فرمان ہے کہ دنیا سجن وہ جنت الکافر دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت کافر دنیا میں شدر مہار جو چاہے کر مومن مقید مومن قید خانے میں بند اور وہ قید کیا ہے ایک دائرہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کا تو ہر چیز اس دائرے کے اندر مقصور ہوگی محدود ہوگی اور مقید ہوگی تب وہ بندہ قابل قبول ہوگا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ عمل چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو اگر عمل کی حرص ہو اور طلب بیدار ہو تو دین اسلام میں حصول اجر کے یہ دو طریقے ہیں ایک نیکی دوسرا نیکی کی ہرس اور نیکی کا تمع اور نیکی کی طلب اسے ہمیشہ زندہ رکھو اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اسے کر گزرو یہ سوچ کر ممکن ہے کل اللہ کے میزان میں یہ میری کامیابی کا ذریعہ بن جائے میرے اعمال میں یہ فرق کا ذریعہ بن جائے تو ایک تو یہ تقاضا وزن اعمال کے تعلق سے اس میں بہت سے مظاہر ہیں رعیت اور امات ہونے طریق نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں چھلانگے مارتا ہوا دیکھا خوشی سے جنت میں کیوں گیا وہ اس نے راہ چلتے راہ چلتے ایک تکلیف دہ چیز کو ٹھوکر مار کے دور کر دیا تھا تاکہ میرے کسی بھائی کو یہ ایزا نہ پہنچائے یہ عمل اسے کہاں لے گیا جنت میں فرمایا کہ اورزت علیہ اعمال امت ہی مجھ پر میری امت کے اعمال نامے پیش ہوئے میں دیکھوں کہ میری امت کے افراد کیسے کامیاب ہوتے ہیں تو میں نے ایک شخص کا عمل نامہ کیا دیکھا اس کی کامیابی اسی عمل پر تھی اس نے راہ چلتے ایک پتھر کو ٹھوکر مار کے ہٹا دیا تھا اس کے عمال نامے میں یہ درج تھا کہ اس کی بخشش اور جنت کا حصول اس کے لیے اس نیکی کی بنا پر تو ان نصوص کے بعد ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی نیکی کو چھوڑ دیں اس کے متحمل ہو سکتے نہیں اور اس سے ایک اور چیز سوچیں اللہ کے بندے جنت میں جا رہے ہیں اس عمل کی بنا پر اور یہ عمل کیا ہے یہ عمل دین اسلام میں سب سے چھوٹا عمل المان بز عمت شعبہ ایمان کے ستر سے کچھ اوپر شعبے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ستر سے کچھ اوپر شعبے ہیں تہتر کہہ لو پچہتر کہہ لو یہ بز علم کا عدد بین العقدین ہوتا ہے ستر اور اسی کے درمیان جو عدد ہے کوئی بھی عدد ہو سکتا یہ ایمان کے شعبے اعلیٰ شہادت اللہ اللہ سب سے اونچا شعبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی وہ ادنا ہے اور سب سے چھوٹا شعبہ عمادت الاضاء طریق راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹانا یہ دین اسلام کی سماحت سب سے چھوٹے شعبے پر بھی جنت مل رہی اور اگر میں اور آپ سب سے اعلیٰ شعبے کی تیاری کریں لا الہ الا اللہ کی اس گواہی کی توحید کو سمجھیں اور توحید کا فہم حاصل کریں یہ سوچیں کہ کلمہ توحید کی شرائط کیا ہیں اور اس کی ارکان کیا ہیں اور وہ کون کون سی امور ہیں جن سے بندے کی توحید ٹوٹ جاتی جن کو نواقد ایمان کہتے ہیں اس پر محنت کریں تو راہ چلتے ٹھوکر مار کے ہٹا دینا کسی موزی شے کو اس پر بھی جنت ہے گناہوں کی بخشش اور اگر لا الہ الا اللہ کی تیاری ہو اس تیاری کا حق ادا کریں تو اس پر کیا ملے گا کیا اس کا صلہ ہوگا انشاءاللہ یہ توحید کا صلہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس توحید خالص یہ سب کے پاس نہیں ہے توحید اللہ تعالیٰ کی سب سے مہنگی دولت ہے اور قیمتی دولت ہر ایک کو نہیں ملتی یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کو ملتی تو اس پر آپ سوچیں کہ توحید کا کیا اجر ہوگا کیونکہ سب سے اعلیٰ شعبہ تو ان امور کو سامنے رکھ کر اپنے وزن اعمال کی تیاری کیجیے یہ حدیث اس کا تقاضا کیا ہے یعنی وزن اعمال جو ہے اس کا رزلٹ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظاہر ہوگا تو پھر کسی نیکی کو حقیر نہ جانو ہر نیکی کرو اور یہ سوچ کر کرو ہو سکتا ہے یہی نیکی اس دن میرے وزن کے فرق کا ذریعہ بن جائے یہ دوسرا نقطہ ہوگا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ اعمال دیکھو جو اعمال قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں اور بوجھل کر دیں ایسے بہت سے ہیں ان پر زیادہ محنت ہو زیادہ ان کی تیاری ہو جو زیادہ وزن اعمال کو بھاری کر دیں گے بوجھل کر دیں نبی علیہ السلام نے دو کلمات کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یہ دو کلمات اللہ تعالیٰ کے پورے میزان کو بھر دیں گے پورے میزان کو ایک سبحان اللہ دوسرا الحمد صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ ہے نصف المیزان بلحمد للہ تم سبحان اللہ آدھا میزان ہے الحمد للہ پورا میزان اس کا کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا آدھا میزان بھر گیا الحمدللہ کہہ دیا پورا میزان بھر گیا نہیں یہ مانا نہیں سبحان اللہ الحمد کہتے رہو بار بار کہتے رہو بار بار کہتے رہو ان دونوں کلمات کو سمجھ کر اور زندگی بھر جو ان کلمات کا منحج ہے اس پر قائم رہ کر تین باتیں ہو گئیں ان کلمات کو کہنا ان کلمات کا فہم اور جو عقیدہ ان کلمات میں پنہا ہے اس پر قائم رہنا زندگی بھر کے لیے ایک لمحہ بھی ان کلمات کے منہج میں تعطل نہ آئے توقف نہ ہو تین بات سبحان اللہ الحمد ان دونوں کلمات کا ذکر ہو ورد ہو چلتے پھرتے کہیں یہ بڑے آسان کلمات ایک نقطہ ہو گیا دوسرا ان کا فہم فہم کیا ہے سبحان اللہ میں نفی کا معنی ہے الحمدللہ میں اس بات کا معنی نے سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے اللہ تعالی سے نفی کی جا رہی ہے ہر نقص کی ہر عیب کی ہر کمی کی ہر کوتا کی سبحان اللہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے جو چیز کمی اور عیب ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور میری تحقیق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جناب میں جو سب سے بڑی جو کمی منسوخ کی جاتی ہے سب سے بڑا نقص یا عیب وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کرنا باقی سارے عیب اس کتابیں کیونکہ شراکت یقیناً کمی کو ظاہر کرتی یقیناً کمی کو ظاہر کرتی آپ کی دکان ہے آپ دکان کے مالک ہیں اس میں آپ نے مال بھر لیا مال بیچ رہے ہیں پروفٹ کما رہے ہیں دن رات لیکن اپنی دکان میں کسی شریک کو شامل کیوں کرتے ہیں کوئی پارٹنر کیوں رکھتے ہیں دکان آپ کی مالک آپ ہیں آپ اکیلے بلا شرکت غیر اس کا پروفٹ کمائیں لیکن کسی کو پارٹنر کیوں کرتے ہو یقیناً کسی کمی کی بنا پر یا تو سرمایہ کی کمی یا وقت کی کمی کہ کاروبار اٹھارہ گھنٹے کا اور میں پورا وقت نہیں دے سکتا کچھ وقت آپ بیٹھیں کچھ وقت میں بیٹھوں کاروبار کے تقاضے ہیں کچھ وقت کچھ کام باہر کے ہیں کچھ کام اندر کے ہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے یہ شراکت کا نظام یہ کمی کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالی کا شریک مقرر کرنا وہ بھی حجر کو پتھر کو کسی دھاگے کو کسی کپڑے کو کسی زندہ کو کسی مردہ کو اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی بندہ مر گیا چاہے وہ زندگی میں افیمی اور چرسی کیوں نہ ہو ایسے کئی لوگ دیکھیں جن کے مزار بنے نشے میں دھت رہتے تھے غلاستوں کے ڈھیر میں بیٹھے ہوئے لباس کی ہوش میں مر گئے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اب تو مشکل کشا ہمارا اللہ کا شریک ایسو ایسوں کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا سبحان اللہ اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کے منہج کو سمجھو ایک دنیا اس کو سمجھنے سے قاصر اس کے شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں مقرر کیے جا رہے ہیں یہ شخص اگر پیدا ہوتے ہی سبحان اللہ کا ذکر شروع کر دے سو سال اس کی زندگی ہو اور مرتے دم تک کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کر زبان پہ ذکر تو ہے مگر اس کا فہم نہیں اس کے منہج سے دور ہے بالکل کوئی فائدہ نہیں نہیں یہ ذکر کرو ایک مکمل فہم کے ساتھ کیا فہم اللہ رب العزت ہر نقص سے پاک اس کو نیند نہیں آتی موت نہیں آئے گی اونگ تک نہیں آتی اس کا کوئی شریک نہیں باقی تمام نقائص اس کتابیں کوئی اس کا شریک نہیں وحدہ شریک الحو ہے اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے سارے کاموں میں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہ اس کا فہم ہے میں ان سارے شریکوں سے بیزار ہوں یہ سبحان اللہ کا فہم ہے نور علیہ السلام کی قوم سے یہ شرک شروع ہوا ہے اس وقت سے جو شریک مقرر کیے جا رہے ہیں میں ان سے بیدار ہوں میں ان کا انکار کرتا ہوں ہر قوم میں مختلف شریک ٹھہرائے گئے میں ان کا انکار کرتا ہوں محمد رسول اللہ وسلم کے دور میں کتنے شریک تھے صرف خانہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ نصب بت قائم تھے میں ان سے بیدار ہوں اس دور سے لے کر آج تک جو شریک بنائے جا رہے ہیں یہ درگاہ ہیں اور فلاں شہر کی سرکار فلاں شہر کی سرکار اجمیر کی پاک پتن کی لاہور کی اور کہاں کہاں کی میں ان سے بیزار ہوں میں ان کا انکار کرتا ہوں اور قیامت تک جو شریک ٹھہرائے جائیں گے میں ان کا انکار کرتا ہوں سبحان اللہ یہ اس کا معنی ہے اور اس منہج پر قائم ہو جائے جب بھی سبحان اللہ کہے اس معرفت کے ساتھ کہے اس عقیدے کے ساتھ کہے اس پوری لا تعلقی کے ساتھ کہے اور پھر پوری زندگی اس منہج پر قائم رہے تو یہ عقیدہ یہ فہم یہ ذکر اور یہ منحج اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گا آدھے میزان میزان کتنا بڑا ہے عبداللہ بن عباس کی حدیث کے مطابق ساتوں آسمان ساتوں زمینیں آسمانوں کی ساری مخلوق اور زمینوں کی ساری مخلوق میزان کے ایک پلڑے میں سما سکتی ہے اتنا بڑا میزان تو یہ میزان کی تیاری کون سے اعمال میزان کو زیادہ وزنی اور ثقیل کر دیں گے سبحان اللہ الحمد للہ تم الحمد للہ پورے میزان کو بھر دے گا لیکن کیسے خالی یہ کلمہ ایک بار کہا اور میزان بھر گیا نہیں یہاں بھی وہی بات اس کلمے کا ذکر اس کلمے کا فہم اور اس کلمے کا منحج ذکر کیا ہے الحمد فہم کیا ہے تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں اللہ تعالی کے لیے تمام تعریف الحمد للہ ال استغراقی کہلاتا ہے اس کا مانا تمام تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اس کا من ہے مگر اس معنی میں کیا فکر ہے کیا منہج ہے اور کیا دعوت منہج یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے کیوں اپنی ذات کی وجہ سے اپنی صفات کی وجہ سے اور اپنے سارے افعال اور سارے کاموں کی وجہ سے میں اس کو تعریف کا مستحق کیوں مانوں اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے افعال کی وجہ سے ذات کی وجہ سے جس کا معنی یہ ہے کہ اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں اگر کوئی اور ذات ہوتی اس ذات جیسی تو پھر وہ اکیلا ہر قسم کی تعریف کا مستحق نہ ہوتا کوئی دوسری ذات بھی ہے کچھ تعریف اس کی کچھ تعریف اس کی پھر ہر قسم کی تعریف اکیلے اللہ کی نہ ہوئی اس کی ذات بے مثل کوئی ذات نہیں جو اللہ کی ذات جیسی ہو یا اللہ کی ذات میں شریک ہو نفی اور انکار اس کی صفات ان صفات کا جو وہ مالک ہے ویسی صفات کسی کی بھی نہیں اگر کسی کی ہو چاہے ایک ہی صفت کیوں نہ ہو تو پھر اس کی تعریف کرنی پڑے گی پھر ہر قسم کی تعریف کا اللہ مستحق نہ رہا مثلاً اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اللہ غیب جانتا ہے ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں اور تحت ثرا کہ ایک ذرہ بھی اس سے اوجھل نہیں ہے ان اللہ لا یخفا علیہ شعیب فی ولا فی السماء آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے وہ عالم الغیب ہے اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں نبی یا ولی بھی عالم الغیب ہے تو اس کی صفت میں آپ نے کسی دوسرے کو شریک کر لی مانا کو دنیا میں ہے ایسا فرد جو اس صفت میں اللہ جیسا ہے نعوذ باللہ تو پھر ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے خاص رہے گی نہیں عالم الغیب ہونے میں اس دوسرے کی حمد اور تعریف کرنی پڑے گی انی اندر رزاق اللہ فرماتا ہے میں ہی رزاق ہوں روزی دینے والا میں ہی اور کوئی اگر آپ کہیں کہ فلاں بھی داتا ہے گنج بخش یا فلاں مشکل کشائی کرتے دستگیری کرتے تو آپ نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا اس صفت میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا اتنی حمد اس فلاں کو دینی پڑے گی اس داتا کو دستگیر کو اس مشکل کشا کو اتنی حمد دینی پڑے گی ہر قسم کی حمد اللہ کی نہ رہی پھر جس بندے کا یہ عقیدہ ہو وہ پیدا ہوتے ہی الحمد کا ذکر شروع کر دے اور مرتے دن تک کرتا رہے عمر نو اس کو مل جائے کوئی فائدہ نہیں ذکر کا فائدہ فہم کے ساتھ ہے اور اس منہج پر پوری زندگی استقامت کے ساتھ دوام اور بقا کے ساتھ اب آپ سمجھے سبحان اللہ الحمد للہ کہ سبحان اللہ نصف المیدان الحمد للہ کہ سبحان اللہ اللہ کے آدھے میزان کو الحمد للہ پورے میزان کو بھر دے گا کیسے بھرے گا یہ تو پوری زندگی کا وظیفہ ہے اللہ کے بندو کوئی ایک بار کی بات نہیں اس کلمے کا ذکر کرنا ہے اور کرتے رہنا ایک پورے فارم کے ساتھ اور بنہج کی استقامت کے ساتھ منہج کی استقامت کے ساتھ الحمد کا منہج کیا ہے اللہ رب العزت اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے سارے کاموں میں وہ اکیلا ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے کوئی دوسرا اس تعریف میں شریک نہیں شریک کب ہوگا جب اس کے افعال میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو یہ ایک شریعت کی آپ سماحت دیکھیں کہ شریعت نے اخروی کامیابی کے لیے ہمیں کتنا سہل راستہ دے دیا راستہ سہل بھی ہے اور مشکل بھی ہے مشکل ان کے لیے جن کو اللہ توفیق نہیں دیتا عمل بڑا آسان مگر اکثریت اس عمل سے کوسوں دور ہے وما یومن اکثر ہوم اللہ بہت مشرق کہ لوگوں کی اکثریت ایمان لانے کے باوجود مشرق ہے کلمہ پڑھتے ہیں مگر مشرق ہے سبحان اللہ کہتے ہیں مشرق الحمد الحمدللہ کہتے ہیں مشرق ہے اس لحاظ سے مشکل ہے مگر انتہائی آسان کیا پیچیدگی ہے سبحان اللہ الحمد للہ کتنا آسان کلمہ ہے فہم کتنا آسان ہے منہج کتنا آسان مسد احمد کی ایک حدیث میں رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخن بخن لخم سے میزان پانچ چیزیں کیا کہنا ان کا اللہ کے میزان میں کتنی بھاری ہوں گی ایک سبحان اللہ دوسرے الحمد للہ تیسری لا الہ الا اللہ اور چوتھی اللہ اکبر یہ چار کلمات ایک حدیث میں ان کو افضل الکلام کہا گیا کہ سب سے افضل کلام یہ چار چیزیں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چار ہوگی اور پانچویں کیا ہے پانچویں یہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بیٹا دے اور بچپن میں اس کو واپس لے لے بچپن میں واپس لے لے اور وہ صبر کر لے اس کا یہ صبر اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوگا بڑا اس کا اونچا سلا تو یہ اعمال جن کی خصوصی تیاری کرنی چاہیے یہ اذکار جو شعب الامان امام بحقی کی اس میں ایک روایت ہے کہ ہما الظہر و اثقل فی المیزان دو خصلتیں دو کام کرنے میں آسان اور ہلکے وزن میں بھاری ہوں گے جب کل ان کا وزن ہوگا سب سے بھاری ہوں گے لیکن پشت پر وہ ہلکے ہیں پشت پر ان کا کوئی بوجھ نہیں میزان میں بہت بوجھ ہوگا کون سے دو کام سم تھی ایک لمبی خاموشی ایک شخص اپنی تربیت اس انداز سے کرے کہ کم بولنا مجلس میں زیادہ خاموش رہنا دیکھیں شریعت کی بہاریں دیکھیں بولنا عمل ہے اور خاموشی یہ ترک عمل ہے اجر عمل پر نہیں مل رہا بلکہ ترک عمل پر مل رہا عمل کو چھوڑنا پائے سے اجر خاموشی اختیار رکھو یہ کام پشت پہ بہت ہلکا بولنا کون سا نہ بولنا کون سا مشکل تو پشت پر ہلکا ہے مگر وزن میں سب سے بھاری ہو گیا اور دوسرا بول الحسن اچھے اخلاق اچھا برتاؤ اچھے اخلاق کا مظاہرہ اپنی تربیت خلو کے حسنہ پر کرو الزام تراشیاں غیبتیں چغلیاں درو گوئی یہ سب اخلاق فاصدہ ہیں بندے کی عاقبت کو تباہ کرنے والے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اسقل الشعین فی میدان الخلق الحسن اللہ کے میدان میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق دو چیزیں سب سے بڑھ کر قابل توجہ ہیں ایک توحید کی تیاری جس کی دلیل وہ حدیث کہ ایک بندہ گناہوں کے ننانوے رجسٹر لے کر آئے گا اور توحید کی ایک پرچی اس کے گناہوں پر بھاری پڑ جائے گی فقورت بتا بتاشت سجلات رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک پرچی بھاری پڑ جائے گی اس میں کیا لکھا ہے اشد اللہ خالی ذکر نہیں بلکہ اس کا فہم اس کا ٹھوس عقیدہ اس کی یہ گواہی کتنی قوی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس گواہی کی حفاظت کی قیامت کے دن اس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہیں مایوس اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بلا عبد ان کا اندی حسن میرے بندے تیری ایک نیکی میرے پاس موجود ہے میں نے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہ بتاخا لائے گا وہ چٹ چھوٹی سی پرچی یہ تیری نیکی میں سنبھال کے رکھی ہوں اللہ تعالیٰ کتنا قدر دان اس میں اس کی گواہی ہے لا الہ الا اللہ کی اشد اللہ کتنی ٹھوس گواہی ہوگی کتنا پختہ اس کا فہم ہوگا کتنا پکا اس کا عقیدہ ہوگا جرائم بے شمار مگر شرک نہیں توحید کا فہم بڑا پختہ اور گواہی بڑی قوی ہے یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی نیکی اس کی ایک پرچی کی شکل میں لکھ کر محفوظ کر دی اور آج یہ پرچی اس کے کام آ گئی ننانوے دفاتر اس کے مقابلے میں جن کے پرخجے اڑ گئے اور یہ پرچی بھاری پڑ گئی تو توحید پر تیاری توحید پر محنت توحید کا فہم توحید سے محبت توحید کے پروگرام سننا اور توحید کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا یہ آپ کا شعار بن جائے یہ آپ کا شعار بن جائے یہ نیکی بڑی قابل قدر آج یہ کام آ رہی دوسرا جو عمل خاص طور پہ اللہ کے میزان کو بھاری کرنے والا وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع ربا جناح جنا کہ قیامت کے دن بہت سے موٹے تازے لوگ آئیں گے اور اللہ کے میزان میں ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا بڑا عجیب میزان اس موٹے تازے شخص کو دنیا کے میزان میں ڈال دو چھ من اس کا وزن ہو گیا یہ قیامت کا میزان کیسا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں آ رہا کانٹا ہل ہی نہیں رہا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کے صحابی جس کی پتلی ٹانگوں کا صحابہ مذاق اڑایا کرتے تھے فرمایا کہ کہ لہما میرے عبداللہ کی یہ دو ٹانگیں اللہ کے میزان میں اور پہاڑ سے بھاری ہوں گی کس چیز کا وزن یہ دو ٹانگیں اگر دنیا کے میزان میں ڈالتے تو دو تین کلو سے زیادہ وزن نہ ہوتا پہاڑ اس دفعہ مدینے میں خاص طور پہ میں نے پورے پہاڑ کا چکر لگایا پورا چکر آدھے گھنٹے میں گاڑی پر ہوا تھا طول و عرض میں پھیلا ہوا مدینے کا حسن مدینہ منورہ کے ماتھے کا جھومر اہد پہاڑ فرما کہ یہ دو ٹانگیں اہد پہاڑ سے بھاری ہوئی کیا فرق ہے موٹا دادا انسان صفر اور دو پتلی پتلی ٹانگے بہت پہاڑ سے بھاری عبداللہ میں ایک انفرادیت ایک انفرادیت کان من اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلن و سمتا ان کو نبی السلام کی اتباع کا بڑا شوق تھا نماز کیسے پڑھنی جیسے اللہ کے پیغمبر پڑھتے ہیں یہ شوق سب کا تھا سارے صاحبہ کا حج کیسے کرنا جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا یہ شوق بھی سارے صاحبہ کا تھا روزے کیسے رکھنے جیسے اللہ کے پیغمبر نے رکھے یہ شوق بھی سارے صحابہ کا تھا مگر عبداللہ میں ایک اضافی بات تھی کہ اللہ کے پیغمبر کی چال کیسی ہے ویسی چال چلتے ویسا چلنے کی کوشش کرتے اللہ کے پیارے پیغمبر مسکراتے کیسے ہیں ویسا مسکرانے کی کوشش کرتے اللہ کے پیغمبر کا اٹھنا اور بیٹھنا کیسے ویسے اٹھتے اور بیٹھتے اتنی محبت یہ اتباع یہ ایک اضافش ہے دو پتلی ٹانگیں اور پہاڑ سے بھاری ہوں گی قرآن پاک میں سورہ انعام کے شروع میں ان دونوں موضوعات کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ایک وزن اعمال کا دوسرا پیغمبر اسلام کی اتباع کا اس میں یہ اشارہ دیا گیا کہ اپنے وزن اعمال کو اگر کامیابی پر قائم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حبیب کی اتباع کرو رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا تمہارے دل سے ہر پیروی نکل جائے اس دل میں ایک ہی محبت سماتی ہے ایک ہے شرعی محبت اور ایک ہے طبی محبت شری محبت ایک ہی کی ہوگی بوسوں ہوگی نہیں ہوگی ہوگی مگر اس محبت کے تابع ہوگی ایک ہی پیروی وزن اعمال کے نتیجے کو کامیابی پر قائم کرے گی بہت سی پیروی ہیں بہت سی اتباع فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی یہ کوئی دین ہے کوئی شطرنج کا کھیل نہیں یہ کوئی مختلف مہرے نہیں صرف محمد رسول علیہ وسلم کی اتباع وزن اعمال میں کامیابی کے لیے اور آخری نقطہ یہ عرض کرنا ہے وزن اعمال تولنے اعمال تولنے کے لیے اللہ تعالی ایک فرشتے کو مقرر کرے گا حضیفہ بن یمان کی حدیث ہے ان کا موقوف یہ اثر ہے کہ صاحب المیزان جبریل علیہ السلام کے میزان پر جو فرشتہ کھڑا ہوگا اعمال تولنے کے لیے وہ جبریل امین ہوں گے جو نیکیوں اور گناہوں کو تولیں گے دیکھیں گے یہ نیکی ہے نیکی کے پلڑے یہ گناہ ہے گناہ کے پلڑے کیوں یہ بھی ایک انتہائی دشوار اور مشکل چیز ہے جس کو جس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے کیونکہ جبیل امین سے زیادہ دین کو جاننے والا کوئی فرشتہ نہیں ہر نبی پر وہی لانے والا ہر نبی کا امین الوحی اللہ تعالیٰ کا جو بھی فرمان ہے پہلے جبریل کو موصول ہوگا پھر اللہ کے پیغمبر تک پہنچے گا تو پھر جبریل جو وہاں کھڑے ہوں گے اس سے زیادہ کڑا امتحان کیا ہو سکتا ہمارے کون سے عمل کو کون سی نیکی کو جبریل درست قرار دیں گے ضروری ہے کہ خالص اور خالص اللہ کے پیغمبر کی اتباع لوگ جھڑنے سے بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں تمہاری نیکیوں کو تمہاری اعمال کو گویڑے میں کہاں وزن کے قابل سمجھیں گے کہاں میزان کے قابل قرار دیں گے یہ اتباع کا بڑا کڑا امتحان بڑا مشکل امتحان کہ صاحب میزان جبریل علیہ السلام ہو یہاں کون لوگ کامیاب ہوں بڑے گہرے شعور کی ضرورت ہے ٹھوس معرفت کی ضرورت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں اور میرے خیال میں یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے وزن اعمال کے تعلق سے کہ ممتحن جبریل امین ہے کتنی نیکی ہماری درست ہوں گی کتنی نیکی سے پوری ہوگی کہ یہ میزان اس میں صلاحیت ہوگی صرف اس نیکی کو تولے جو اخلاص کے ساتھ ریاکاری کے ساتھ ہو دکھاوے کے ساتھ ہو نمود و نمائش کی طلب ہو شہرت کی حرص ہو تو وہ میزان اللہ کا ترازو اس نیکی کو وزن کے قابل قرار نہیں دے گا وہ نیکی مسترد ہو جائے گی کیا باقی بچے مشکل مقام اس مقام کی تیاری ان ساری جو ہے وہ صورت حال اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جن کا قیامت کن حساب ہی نہیں ہوگا حساب ہوگا لیکن عرض کی شکل پیشی ہوگی پیشی ہوگی بس نیکیوں پر مناقشہ برائیوں پر مناقشہ نہیں ہوگا پیشی ہوگی میرے بندے تو نے فلاں گنا کیا فلاں گنا کیا بندہ اقرار کرتا جائے گا اور اللہ معاف کر دے گا پھر وزن امار کا مرحلہ ہوگا اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے ان اعمال کی توفیق دے جو اعمال واقع اللہ تعالیٰ کے میزان میں شکل اور وزن کا باعث ہوتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں کامیاب بندوں میں شامل فرما لے اقول قولی واستغفر الله لي اللہ علی باخر ان الحمد للہ نا کنٹرول کرنے کا ہاں بالکل وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور کاروبار بھی کر سکتے ہیں وہ ایک سائنس ہے ایک سائنس ہے وہ جو واقعتا اس میں شفا دیکھی گئی ہے بالکل وہ ایسا کوئی ٹوٹ کر نہیں ہے جو یعنی کسی منفی یعنی سوچ کا عکاس ہو وہ ایک سائنس ہے اور سائنسی تحقیق ہے کہ میگنیٹ جو ہے بڑی شفا ہے اس میں بہت زیادہ بالکل وہ استعمال بھی کر سکتے ہارٹ کے لیے بھی ہے اور بلڈ پریشر وغیرہ کے لیے اور بہت سی چیزوں کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں جی اس کی کیا حقیقت ہے یہ عقیدہ غلط ہے یہ عقیدہ غلط ہے اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ناظر ہے ناظر کا معنی دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہر وقت دیکھتا ناظر ٹھیک ہے حاضر ٹھیک نہیں حاضر کا معنی اپنے جسم کے ساتھ کہیں موجود ہونا آپ یہاں حاضر ہیں اس وقت جسم کے ساتھ موجود ہیں اپنے گھر میں حاضر نہیں تو جسم کے ساتھ موجود ہونا یہ حاضر یہ اللہ کی شان نہیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ قدرت کے ساتھ احاطے کے ساتھ رویت کے ساتھ ہر جگہ ہے لیکن ذات کے ساتھ اپنے عرش پر ذات کے ساتھ ہر جگہ آ کر وہاں کا علم حاصل کرنا یہ کوئی کمال نہیں یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے جب تک میں نے مسجد دیکھی نہیں تھی میں کچھ نہیں جانتا تھا اب یہاں آ گیا دیکھ لی اب مجھے پتا چل گیا اس کی کتنی کھڑکیاں کتنے ستون ہیں تو پہنچ کر وہاں کا علم لینا یہ تو انسان بھی کر سکتا کمال تو یہ کہ وہ عرش پر ہے انتہائی بلندی پر اور اس سے کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے یہ کمال ہے اور حاضر کا جو لفظ ہے اس لفظ میں بھی یعنی عیب ہے چھوٹا لفظ ہے حقارت کا لفظ سمجھے نا یعنی عدالت میں کیا کہتے ہیں جج تشریف لیا اور ملزم حاضر ہو ٹھیک ہے استاد کلاس میں حاضری لیتا ہے شاگرد کیا کہتے ہیں حاضر جناب قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر کا لفظ نہیں کہ شہید ہے میں گواہ ہر جگہ ہر جگہ گواہ اور اس کی ذات کیا ہے اور رحمان عرش استوا عرش پر مستوی اس کی ذات عرش پر باقی اس کا علم قدرت احاطہ اس کا ملک اور تدبیر پوری کائنات پر یہ ان کو کیوں مطلب ہمارا رکھتے ہیں لوگ ان کو کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے یہ تو ان کی غلطی ہے نا یعنی اس کی اصلاح ہونی چاہیے نہیں اس کی اصلاح ہونی چاہیے عالم بھی کہیں تو غلط کہہ رہے ہیں عالم بھی غلط کہہ رہے ہیں یہ اکثر تقریروں میں تقریروں میں علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے لیے جمع کا سیٹ کوئی اس کی گنجائش نہیں ہاں جمع میں تعدد کی بو آتی اللہ تعالیٰ کا احترام اس سیغے میں نہیں ہے جس سیغے میں تعدد ہو اللہ کا احترام اس سیغے میں جس میں وحدت ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا حساب لے گا حساب لیں گے نہیں اس میں یعنی تعدد کی بو آتی ہے جو کہ شرک کا ہی پیدا کرتا ہے تو علماء یہ کہتے غلط ہے شیر کا کاروبار جائز اگر شریعت کے اصولوں پر ہو اور جو بینکوں کے بینکوں کے شیئر جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو کمرشل بینک جتنے بھی ہیں ہنڈریڈ پرسینٹ سود پر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں بینکوں کے شیئر نہیں کسی کمپنی کا شیئر آپ لے سکتے کسی کمپنی کا شیئر درست ہے وہ کمپنی پہ ادھر پڑتا ہے کہ سود کے اوپر پیسہ لے رہی ہو دے رہی ہو یہاں پر اپنا قرض لینے کے لیے کہ بینکوں سے قرض لیں گے تو سود پر ہی دیکھیں جہاں معاملہ مشکوک ہو جائے وہ آپ گریز کریں کام نہ کریں بینکوں سے براہ راست بینکوں کے شیئر لینا حرام ہے کیونکہ بینکوں کا جو اثاث ہے وہ سود پر ہے لیکن کوئی کمپنی جیسے پٹرول کی ہے یا دوسری تیسری موبائل کی تو چونکہ ان کا ظاہری کاروبار درست ہے ان کے شیئر لے سکتے ہیں لیکن اگر معاملہ ان کا مشکوک ہو کہ ان کا تعلق سود سے ہے لین دین سے تو اس سے گریز کیجیے ہمارے یہاں جتنی بھی کمپنیاں ہیں پاکستان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں اگر نائنٹی نائن پرسینٹ کمپنیاں جو ہیں جو بینکوں سے قرض لیتی ہیں بینکوں کی اچھی کھولتی ہیں یا اور کاروبار باہر سے کرتی ہیں دیکھیں آپ آپ براہ راست سود سے ملوث نہ ہوں یہ گاڑی میں پیٹرول آپ ڈالتے ہیں جی۔ استعمال تو کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا سود سے لین دین براہ راست ملوث آپ نہیں ہیں لیکن ایسا کوئی کام جس میں ان یعنی کی تلوث جو ہے وہ ممکن ہو اس سے گریز کریں جیسے ہماری تنخواہیں بینکوں میں آ رہی ہیں تو ہے نا کچھ نہ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جو لوگ سود سے بچیں گے ان ان کے کی ناک میں بھی سود کا غبار داخل ہوگا تنخواہیں آپ کی بینکوں میں آ رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تعلق بینکوں سے بن رہا جی۔ بن رہا کچھ لیکن آپ براہ راست نہیں براہ راست آپ حت الوسط گریز کیجیے اس بینک اسلامی جو ہے دیکھیں بینک اسلامی بینک جو ہے وہ اس کی پالیسی اسٹیٹ بینک کے تابع ہے یا نہیں اور اسٹیٹ بینک کیا ہے تو اگر بینک اسلامی لاکھ کہے ہماری پالیسی اسلامی ہے ہم تو نہیں مانیں گے اس کو آپ جس بینک کے تابع ہیں وہ سودی ہے پالیسی آپ نے اسی کی لینی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اسلامی عام بینکوں میں جو نظام ہے نا سودی جو جو اس مخصوص قسم کی مچھلیوں کو دانا ڈالا جاتا ہے اور چیل کبو کو جو گوشت پھینکا جاتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے نہیں یہ مستحق کو آپ کھلائیں نا یہ تو لگتا ہے کاروبار بنا ہوئے لیکن وہ جو کبوتر ہیں لوگ تو کہتے ہیں وہی مستحق ہے ان کو بھی ہم کھلا رہے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں جو بھی چارہ وارہ ڈال رہے ہیں ہم تو ڈال سکتے ہیں اس طرح جیسے وہ حرم میں جاتے ہیں وہاں کبوتر بہت یعنی ہزاروں کی تعداد میں لیکن اس کے ساتھ یہ عقیدہ نہ یعنی یہ نہیں یہ مسئلہ حرم کا کبوتر ہے نہیں بس ایک زیرو چیز ہے اس کو آپ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں تو اس کا اجر ملے گا اس کا لیکن آپ یہاں سے سفر کر کے جائیں نٹی جٹی کے پل پر مچھلیوں کو یہ اس کی اس کی کوئی ضرورت نہیں یہاں یعنی لاکھوں لوگ بھی ہیں جانور بھی ہیں جن کو آپ کھلا سکتے ہیں آ سکتی ہے بالکل آ سکتی کیونکہ توحید عبادت میں بھی اور اطاعت میں بھی قانون اور نظام میں بھی توحید ہے صرف اللہ تعالیٰ اطاعت کا مستحق ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کا ترجمان ہے اس لیے رسول کی اطاعت ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا شرک ہو سکتی اس کی صنعت میں کلام ہے کچھ ہاں، نہیں نہیں اس کی صنعت میں کلام ہے ہاں اس لیے اس کو پیش نہیں کر سکتے نکلا ہے دیکھیں اگر رشوت کی تعریف یہ ہے کہ حق کسی اور کا ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ پیسہ خرچ کریں یہ راشی اور مرتشی لینے والا بھی جہنمی اور دینے والا بھی جہنمی لیکن حق آپ کا ہے اور آپ کو نہیں دیا جا رہا کہ آپ پیسہ دیں پھر دیں گے آپ مجبور ہیں پھر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے یہ رشوت نہیں اپنا حق لینا ہے لینے والا جہنم میں جائے گا دینے والا نہیں رشوت کی مکمل تعریف ہی یہ ہے کسی کے حق کو اپنی طرف منتقل کرانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا لیکن حق اگر آپ کا ہے خالص اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے یعنی پیسہ دے رہے ہیں اس کے سوا ممکن نہیں ہے تو اس میں آپ گناہ گار نہیں کا تو وہ رکاوٹ اسی لیے ہوتی ہے نا آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے ایک چیز میری بن چکی ہے لائسنس گاڑی کا بن چکا ہے میرا مجھے ملنا چاہیے لیکن نہیں دیا جا رہا بہانے بنائے جا رہے ہفتے بعد آؤ دس دن بعد آؤ اور کچھ پیسے رکھ دو تو فوراً مل جائے گا وہ کہتے ہیں اس ملک کو قائد اعظم نے بنایا اور قائد اعظم میں چلا رہا ہے اس کو تو وہ اس کو اس میں اور وہ جو ہے ربی جعلی مقیمت سرادر نہیں ضروری آتی تو مطلب اگر ہمیں آیا ہو کہ ہمارا فیض و قاری جو ہے مطلب شرک پہ ہیں تو ان میں تدبیق ہاں یعنی آپ یہ دعا کر سکتے ہیں لیکن وہ عزیز و اقارب جو شرک پر ہیں وہ اس سے خارج ہو جائیں گے جی ہاں دعا کریں <laughs> اس سوال کا جواب دیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے <laughs> یہ لکھا ہے کہ حائدہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے یعنی یعنی بہت زیادہ نہیں یعنی ضرورت کے تحت کچھ آیات پڑھ سکتی ہیں لیکن چھونا ناجائز ضرورت کے تحت کچھ آیات کی تلاوت کی جا سکتی ہے لیکن چھونا قرآن پاک کو یہ ناجائز ہے ہاں یہ بھی ایک ضرورت ہے اس ضرورت کے تحت یعنی چند آیات کی تعلیم تعلیم جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے آیا جو ہمارے یہاں اکثر حضرات رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں کوئی دلیل موجود ہے مسئلے میں اختلاف ہے کچھ لوگ باندھتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں یہاں اکثر علماء چھوڑتے ہیں اور اگر آپ باہر جائیں سعودی عرب وغیرہ یا کویت یا امارات یا تو وہاں جتنے بھی اہل حدیث سلفی ہیں وہ باندھتے ہیں تو مسئلے میں اختلاف ہے جہاں تک میری ایک ناقص تحقیق کا تعلق ہے تو یہ چھوڑنے کی کوئی دلیل مجھے نہیں ملی واللہ والا کوئی ایسی معقول دلیل مجھے نہیں ملی باندھنے کی بھی خاص دلیل مجھے نہیں ملی کہ رکوع پر ہاتھ باندھیں یا چھوڑیں نہ چھوڑنے کی نہ باندھنے کی جب خاص دلیل نہ ہو پھر دیکھا جائے کہ اس میں عموم ہے کوئی عام دلیل عموم یہ ملتا ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سن نسائی میں ان کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب بھی کھڑا دیکھا ہے نماز میں یہ نہیں کہ جب بھی آپ کھڑے ہوتے تھے جب بھی کھڑا دیکھا تو آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے اب کھڑا ہونا دو مقامات پر ایک رکوع سے قبل اور ایک رکوع کے بعد یہ عموم یہاں دلیل بن سکتی صحیح بخاری کی ایک حدیث سے بھی علماء نے لیا ہے کہ نبی علیہ السلام بعد کا رکوع سے اٹھتے اور بہت دیر کھڑے رہتے بہت دیر کھڑے رہتے رکوع کے بعد حتیٰ اناق قد ماں حتیٰ کہ ہمیں گمان گزرتا کہ آپ کو وہم ہو گیا اس وہم کا معنی سارے شارحین نے علماء نے یہ کیا ہے کہ شاید نبی علیہ السلام کھڑے ہیں تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ پہلے والا قیام ہے رکوع سے قبل والا جو کہ لمبا ہوتا ہے یہ وہم کب ہوگا جب ہاتھ بندے ہوں گے ہاتھ اگر کھلے ہوں تو یہ وہم ہو ہی نہیں سکتا اس قسم کے اشارے آپ کو ملیں گے تو باقی یعنی سری دلیل جو ہے وہ خاص نہ باندھنے کی نہ چھوڑنے کی تو عموم بہر الرحیح دلیل ہے اور حجت ہے دیکھیں انہوں نے بےدعت کہا لیکن ایک عمل کو بدت کب کہیں گے جب اس کے مقابلے میں سری سننا تھا پیش کر شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے انتہائی ٹھوس علم کے باوجود اس کو انہوں نے بدت کہا مگر مقابلے کی سنت پیش نہیں کر سکے اجماع کہاں اب اجماع تو ہے ہی نہیں نہیں یہ اس کو بالکل آپ ثابت نہیں کر سکتے نہ اجماع اس کو ثابت کر سکتے ہیں امام احمد بن حنبل کے دور میں انہیں ہاتھ باندھنے کا ذکر ملتا ہے باد صاحبہ کے اقوال سے ملتا ہے ہاتھ باندھنے کا ذکر تو اس کو ہاں با صحابہ کی یعنی وہی عموم عموم میں یعنی مخصوص نہیں عموم میں سمجھے نا تو ایک چیز کو بدعت کہنا بڑی ذمہ داری کی بات لیکن کب کہیں گے جب اس کے مقابلے میں سری سنت آپ پیش کریں کوئی مرفوع روایت نہیں ہے اٹھانا جائز بھی ہے اور نہ اٹھائیں تو بھی لیکن نہ اٹھانا زیادہ بہتر ہے یہ کرسی پر نماز پڑھنے والے بزرگ حضرات کو کیا صف کے دوران کھڑا ہونا چاہیے سبحان اللہ